حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا کون سی چیز نماز کو توڑ دیتی ہے انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا حیض والی عورت اور کتا حضرت یحییٰ بن سعید نے کہا کہ حضرت شعبہ نے اس روایت کو مرفو بیان کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر سات سو باون